السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار چمکتے دمکتے بہادر ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہنساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے جانتے ہیں آپ کہ کون سے کام مکمل کر لینے ہوتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور ہیرو کی کہانی جن کا نام تھا سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ہیرو کیوں تھے اس لیے کہ یہ پیارے نبی کے بہت ہی پیارے صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہیب روم کا پہلا پھل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روم کا سب سے پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلا کے کنارے شہر موسل کے قریب ایک گاؤں کے رہنے والے تھے ان کے والد شاہ ایران کی طرف سے اباللہ کے گورنر تھے رومی فوجوں سے ایرانیوں کی اکثر ٹکر ہوتی رہتی تھی یعنی کہ کبھی رومی فوجیوں نے چھیڑا چھاڑی کر دی کبھی ایرانیوں نے ایک بار اچانک رومیوں نے اب اللہ پر حملہ کر دیا اب اللہ والوں نے ہر چند روک تھام کی مگر اس حلے میں سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی بچے تھے رومیوں کے ہاتھ لگ گئے اور وہ دوسرے مال و اسباب کے ساتھ اس ننے بچے کو بھی پکڑ لے گئے باپ نے بہت تلاش کیا مگر کہیں نہ ملے آخر رو پیٹ کر انہوں نے صبر کر لیا حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں میں پل کر جوان ہوئے اس کے بعد رومیوں نے انہیں ایک شخص کے ہاتھ بیچ دیا اور اس شخص نے غلام کی حیثیت سے مکے میں پہنچا دیا جہاں مالک نے کسی بات پر خوش ہو کر انہیں آزاد کر دیا حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں ایک پردیسی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے یعنی وہ مکہ کے رہنے والے تو نہیں تھے رہنے والے تو وہ روم کے تھے مگر مکہ میں رہ رہے تھے ایک شخص کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے اس کے ساتھ ساتھ نہایت خوشتبا اور ملنسار آدمی تھے جس محفل میں بیٹھ جاتے اسے پر لطف بنا دیتے مزے مزے کی باتیں کرتے ہنستے ہنساتے رہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پرانی جان پہچان تھی اکثر آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ہوتا بات چیت کا موقع ملتا یہی وجہ تھی کہ نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی متاثر ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی بہت سی خوبیاں اختیار کر چکے تھے یعنی کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے پکے قول کے سچے تھے اسی طرح حضرت صہیب بھی انہی کی طرح بننے کی کوشش کرتے تھے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور مکے کی گلیوں میں توحید اور رسالت کی آواز گونجی تو صہیب جیسے بزرگ پیچھے کیوں کر رہ سکتے تھے مسلمان ہوئے اور بہت جوش و خروش کے ساتھ مسلمان ہوئے مکے میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا کوئی حامی مددگار نہیں تھا مسلمان ہونے کے جرم میں قریش مکہ اپنوں کی تو پرواہ تک نہ کرتے تھے پھر بھلا سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا رعایت کرتے پردیسی اجنبی جان کر جس نے جس طرح چاہا انہیں ستایا تکلیفیں دیں لیکن اللہ کی راہ سے بال برابر بھی نہ ہٹا سکے یہاں تک کہ مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کا حکم ہوا حضرت صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ تھی جس وقت انہوں نے اپنا مال و اسباب اکٹھا کر کے چلنے کا ارادہ کیا مکے والوں کو خبر ہو گئی انہوں نے آ کر روکا اور کہا تم ہمارے ہاں مفلس اور محتاج آئے تھے غریب مکے میں خوب کمایا اب چاہتے ہو کہ سارا مال و دولت سرمایہ ساتھ لے جاؤ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا حضرت صہیب نے اپنا ترکش دکھا کر کہا اے گروہ قریش تم جانتے ہو کہ میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ تیر انداز اور صحیح نشانہ باز ہوں خدا کی قسم جب تک اس میں ایک تیر بھی ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے اس کے بعد پھر اپنی تلوار سے مقابلہ کروں گا ہاں اگر تم میرا مال لینا چاہتے ہو تو کیا اس کو لے کر میرا راستہ چھوڑ دو گے قریش نے اس پر رضامندی ظاہر کی حضرت رضا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت پر لات ماری اور ہجرت کا جو حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا تھا اسے سینے سے لگا کر مدینے کی طرف چل دیے حضرت صہیب سب کچھ لٹا کر مدینے پہنچے تو تھکاوٹ اور بھوک سے بیتاب تھے ایک آنکھ بھی آشوب چشم کا شکار ہو چکی تھی یعنی کہ بہت تکلیف تھی اس میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھجوریں کھا رہے تھے صہیب سے صبر نہ ہو سکا کھجوروں پر ٹوٹ پڑے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ صہیب کو دیکھتے نہیں آنکھ کھائی ہوئی ہے اور کھجوریں کھا رہے ہیں حضرت صہیب خوش مزاج آدمی تو تھے ہی بولے میں اس طرف سے کھا رہا ہوں جس طرف کی آنکھ تندرست ہے اس جواب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کھجوروں سے فارغ ہوئے تو اپنی آپ بیتی سنائی کہا قریش نے اکیلا سمجھ کر روک رکھا تھا آخر میں نے ساری دولت دے کر چھٹکارا پایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری یہ تجارت تو بہت ہی فائدہ مند اور نفع کی رہی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیتیں نازل فرمائی کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خوشی کے لیے اپنی جانیں بیچ دیتے ہیں تو ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے دراصل یہ اللہ کی خوشی اور رسول خدا کی اطاعت حضرت صہیب کا سب سے بڑا سرمایہ تھا سب سے بڑی دولت تھی اسی وجہ سے تو انہوں نے اپنا دوسرا وطن مکہ چھوڑا اور عمر بھر کی کمائی اس پر لٹا دی اس کے بعد سخت سے سخت جنگوں میں ہولناک لڑائیوں میں بھی جان کی بازی لگاتے رہے خوب ہی نشانہ باز تھے تلوار سے لڑنے والے شہ سوار تھے اسلام کی راہ میں جتنی جنگیں ہوئیں سب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور نہایت بہادری سے اپنی تیر اندازی کے جوہر اور کارنامے دکھاتے رہے بڑھاپے میں لوگوں کو جمع کرتے اور مزے لے لے کر اپنے جنگی کارناموں کی داستانیں سنایا کرتے تھے اخلاق و عادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نقل کرتے تھے مہمانوں کی خاطر و مدارت غریبوں کی مدد صدقہ خیرات میں اتنی فیاضی اور کھلے دل سے کام لیتے کہ لوگوں کو لگتا کہ فضول خرچی کر رہے ہیں چنانچہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا کہ سب کچھ تو نہ دیے جاؤ اپنے لیے بھی رکھو تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے تمام صحابہ خصوصاً دوسرے خلیفہ عمر فاروق حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام کرتے تھے حضرت عمر کو ان سے اتنی محبت تھی کہ اپنی وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ حضرت صہیب ہی ان کے جنازے کی نماز پڑھائیں اور جب تک کوئی خلیفہ نہ چنا جا سکے اس وقت تک وہی خلافت اور امامت کریں چنانچہ صہیب نے تین دن بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اس فرض کو انجام دیا اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے آمین کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ